کا شخص تجربہ کار پختہ رائے سلیم العقل پر کیا آپ ایک ملک پر یہ باتیں صادق کر سکتے ہیں انڈیویجل ایک فرد حافظ آباد کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ ساٹھ سال کا آدمی متوازن محتدل قوت فیصلہ اچھے اور برے کی تمیز دوست دشمن کی پہچان غرض یہ کہ بہت کچھ رکھتا ہے دیکھنے والا کہتا ہے سیاح سمجھدار ساٹھ سال کا آدمی بزرگ سر جیانتداری سے بتاؤ کیا اپنے ملک اور قوم کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ساٹھ سال کا یہ ملک کسی پچڑی پر کسی منزل پر کسی توازن کے ساتھ فیصلہ کن پالیسی کے ساتھ کھڑا ہے یہ تو سب نے کہا کہ چودہ اگست کو یہ ساٹھ سالہ ملک پر دھیانتداری سے بتلاؤ کیا اس ملک میں کوئی عقل کوئی اسلامی سوچ کوئی انسانی بہتری کوئی اپنے مستقبل اپنے دفاع استحکام تمام کا کوئی فکر آپ کو کہیں نظر آتا ہے ہاں ایک اس وقت ہمارے سامنے شور پڑا ہوا ہے وردی والا غلط ہے کوکے والی سرکار زنانی لے کے آؤ ملک بچاؤ ساٹھویں سال میں ہم کہاں کھڑے ہیں اپنے سارے پرانے تجربات دوہرائے جاتے ہیں کولو میں جوتے بیل کی طرح جو ایک دائرے میں گھومتا ہے اللہ کی قسم ہم اسی دائرے میں چکر لگائے جاتے ہیں جس میں ہم کو کافر نے یہودی عیسائی نے گھومنے پر لگا رکھا ہے الیکشن لڑ لو حکومتیں قائم کرو پھر کھاؤ اور بھاگو پھر فوجی ڈکٹیٹر آئے پھر اس کی جوتیاں کھاؤ پھر اس کو رخصت کرو تو کوئی زنانی لے گیا بالعموم ساری جماعتیں ساری سیاستیں مکمل قیادت ملک کی کہاں کھڑی ہیں آج یہ نون کاف چین ڈال کے یہ سارے پتلے پتلیاں یہ نچائے جانے والے تماشے کہاں کھڑے ہیں ہم کہ بھی امریکہ کہتا ہے پاکستان میں شفاف الیکشن ہو جمہوریت کی پچ پر اس ملک کو کھلایا جائے اس پر کھیلتا ہوا یہ ملک اب کے باہر فوجی کے بعد سنانی کو لائے ملک بچ جائے اور ہم سارے بالکل سب کیا گجرا والا کیا شیخو پورا کیا پنجاب سرحد کیا نون کاف چین تال سارے کہتے بالکل ٹھیک جلدی جلدی پارٹی بدلو پیپلز پارٹی میں بھاگو وزیرنی آ رہی ہے سنانی آ رہی ہے اس کے کوکے کا لشکار اس ملک کو بچائے اللہ کے واسطے کبھی اللہ کے گھروں میں ہی بیٹھ کے سوچا کرو چلو بازاروں میں کوئی انسان بازاری ذہن کے ساتھ بیٹھتا ہے تجارت کے ساتھ بیٹھتا ہے اللہ کے گھر میں ہی کہیں سوچو کیا وجہ ہے کہیں ہم ساری کی ساری قوم بنی اسرائیل کی طرح چالیس سالہ عذاب میں تو مبتلا نہیں ہے میں ایک سوال آپ کے سامنے بھیجتا ہوں آؤ اپنی ترجیحات مرتب کر لو اللہ تعالیٰ چالیس سال کے بعد نبوت دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے قرآن میں یہ دین ملتا ہے کہ چالیس سال کا ایک فرد بڑا پختہ ہوتا ہے پر میرے ملک پاکستان کے باسیوں تم ساٹھ سال کے کچے بچے کی طرح اللہ بچہ کبھی دیکھا وہ آبادیوں کے پاس چھوٹی نہروں میں جب پانی کم ہو جاتا ہے نا ہلکی گیلی ریت میں جا کے پاؤں دے دے کے ریت کی گوڑیاں بچے گھوڑیاں جب سورج ڈوبنے لگتا ہے اندھیرے چھانے لگتے ہیں آندیاں پڑنے لگتی ہیں وہ گھروں گھر نہیں ہوتا وہ تو کھیل کھلواڑ ہوتا ہے بچے ٹانگ مار کے پاؤں مار کے اپنی کھیل کو توڑ کے گھر کو توڑتا ہے کیا پناہ گھر میں ملے گی اور تمہاری اسمبلیاں پارلیمنٹ سینٹیں اللہ کی قسم تمہاری ورزیاں اور واسکٹیں تمہاری سیاستیں حماقتیں تم سارے زیرو پر کھڑے ہو آج زیرو پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں بہت بڑا سبق و کیا پرکاش ہم قرآن کی طرف توجہ کریں ہم تو مدرسوں کے دشمن مسجدوں پر حملے کرنے والے لوگ اللہ کے دین کے مرکزوں پر دھماکے حملے الزام دینے والے لوگ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وس بر کا او مسلمان باندھ اپنے آپ کو اپنے آپ کو باندھ سنبھال روک ان کے ساتھ اللہ ید ہوں ربا ہوں بالخدا دے ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو روک لے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کو پکارتے ہیں بالخدا والعشی صبح صبح شام یریدون بجھا وہ دنیا پر اللہ کی رضا چاہتے اللہ کے دین کا غلبہ چاہتے اس پھر تو روک اپنے نفس کو شامل کر اپنے آپ کو معلزین ان لوگوں کے اندر یدعون ربہم جن کا علاقہ تعلق دوستی اپنے رب سے ملا تعدو عیناک عنہم تیری آنکھ ان لوگوں کے پار نہ جائے وہاں رک جائے بالاتا دو آئینہ کال ہن تو سینت الیات دنیا کہیں تو دنیا کی نوکری دنیا کی دلالیاں وزارتوں کی کرسیاں یہ گدیاں صدارتیں یا یاشیاں دولتیں تو ری دو سینتل حیات دنیا کہیں تو دنیا کے چمک دمک کے پیچھے ان باغیوں تاغیوں ہاتھیوں نافرمانوں کے ساتھ نہ مل جائے یہ قرآن مجید ہے ہم اس کو سوچتے پڑھتے نہیں فیصلہ اس پر ہونا ہے او ظالم جرنیل قدر مشرف تیرا فیصلہ بھی قرآن پر ہونا اللہ کی قسم ہر مسلمان کا فیصلہ قرآن پر ہونا اور ہر لیتا ہے اللہ پھر اس کا فیصلہ قرآن پر کرتا ہے دیکھو نا جو داخلہ لے لیتا ہے اس کا امتحان نصاب پر ہوتا ہے کورس کتنا ہے کورس میں سے پر جائے گا ہم مسلمانوں نے داخلہ لیا ہم نے مان لیا ہم نے کلمہ پڑا ہم نے کہا اچھا دو آمن تو اسلم تو اللہ کہتا تو مسلمان ہے تیرا فیصلہ کتاب پر ہوگا قرآن قرآن کا فیصلہ کیا ہے اس بر نفس کا سادہ ترجمہ اللہ اکبر قرآن مجید سے سادہ کتاب اللہ کی قسم ترپن چون سال کی عمر ہو گئی دنیا میں سینکڑوں کتابیں پڑھ ڈالی میں پڑھا ہوا طالب علم یہ کہتا ہوں قسم باللہ کتنا سادہ عام فہم آسان دل پر دماغ پر اثر کرنے والا اندر اتر جانے والا قرآن ہے کوئی کتاب جو سادہ پانچ پڑا ہوا تین چار جماعت پڑا ہوا موٹے قرآن پر انگلی رکھ کے پھیر کے آئے پڑتا ہے اللہ کی قسم اس کے سینے میں بھی برفوں سے زیادہ ٹھنڈک مانا اس کو بھی سمجھا اور اگر قسمت ہاری ہو تو double P H D professor بیچارہ بھی چوپٹ کک پتہ نہیں مصبر نفس کا صبر کر روک پانچ صبر کے معنی رکاوٹ کر روک کے رکھ لگامے ڈھیلی نہ کر اپنے آپ کو آزاد نہ کر اپنے آپ کو چھوٹ نہ دے وصبر روک نفس کا اپنی ذات اپنا جسم اپنی سوچ اپنی حمایت اپنی مدد رسد صنعت سب کچھ کہاں روک معلزین ان لوگوں کے ساتھ یدعون ربہم جو کشوں ٹونیوں ٹونیوں کے پجاری نہیں اللہ بات لا شریک کے عابد ان کے ساتھ ہائے اللہ پاکستان اللہ کی قسم میں نے اتنا بڑا سیاسی مشرق دنیا میں دیکھا ہی کوئی نہیں جتنا پاکستان سیاسی مشرق اللہ ہے میں نے اتنا بڑا سیاسی مشرق نہیں پایا جتنا بڑا پاکستان ہمارا سیاسی مشرق ہے ہائے امریکہ ہائے امریکہ آنے والا بھی امریکہ جانے والا بھی دیکھ لو جو بےچارا جا رہا ہے فوجی وردی والا وہ بھی امریکہ کو دیکھتا ہے جا بھی رہا ہے امریکہ کو دیکھتا ہے جو آنے کے لیے لنگوٹ کس رہے وہ آ رہے ہیں امریکہ کو دیکھتے اللہ کہتا محلہ ان لوگوں کے ساتھ یدعون ربہم ہوں جو اللہ کو پکارتے اللہ سے مانگتے اللہ کی عبادت کرتے اللہ سے ڈرتے اللہ پر توکل کرتے اسی پر بھروسہ کرتے یا درون ربا ہوں ادعا ہو عبادت مخل عبادت یا درون کے مانا یا بدون ربا ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہمارا داخلہ کا خارجہ کا سیاست کا تعلیم کا دفاع کا قانون کا کون سا محکمہ ہے اللہ کی قسم جو امریکہ فرید کے عبادت نہیں کرتا اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا یدعون ربہم یعبدون ربہم یا والعشی صبح و شام اللہ کی عبادت یریدون وجہہم ان کی زندگیوں کا مقصد اللہ کا چہرہ اللہ کی رضا اللہ کا دین اللہ کا نام اس کی شریعت کا نظام آئے پڑھ لیتا ہوں بعد میں آپ جوڑتے رہنا یہ نون پر کتنی لگتی ہے کاف پر کہیں فٹ ہوتی ہے یا نظیروں نوازوں پر یہ کہیں کوئی حصہ اس کا ٹکتا ہے یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑ یدعون ربہم اللہ کہتا ان لوگوں کے ساتھ مل ان کے ساتھ کھڑا ہو جو اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں لہر و نہار صبح و شام کرتے ہیں یریدون بجہ اس عبادت میں وہ اللہ کی سر بلندی چاہتے ہیں عرض پر عالمی نظاموں کو کاٹ کر بادہ بادہ کا نعرہ چاہتے ہیں آگے فرمایا ایسا نہ ہو ایک وقت تو تو جلسے میں مسجد میں آ جائے کوئی جی والوں کا مول آیا میں سننے جاتا ہوں اس کے بعد جب بی بی یا بابے کا بلاوا آئے تو پھر ادھر کو چلا جائے فرمایا بلا دو آئی نہ کا انہم پھر تیری آنکھیں ان کو چھوڑ کر آگے نہ اٹھے بلا دو نہ کا انہم اللہ کے ساتھ مسجدوں کے ساتھ قرآن حدیث کے ساتھ دعوت کی اسلامی جماعتوں کے ساتھ جوڑ پانچ مستقل رشتے جوڑ لاتا تو آئینہ کا پھر نہ تجاوز کرے تھے تیری آنکھیں ان کو چھوڑ کر فری و زینت الحیات دنیا ہاں جی آیا تھا ڈابا والا ایک ان کا بھی سنا پر ہے بیچارے جذباتی تھوڑے کھسکے ہوئے دیکھو نا جی دنیا ہے دنیا ہے دنیا ہے دنیا کے ساتھ بھی چلنا ہے ان کو چھوڑ کے ادھر چل اللہ کہتا لا تعدو عیناک عنہم پھر تیری آنکھیں ان اللہ والوں سے ہٹ کے دنیا والوں کی طرف نہ جائیں اللہ ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا ولا تطع کبھی اطاعت نہ کر من اس شخص فرد یا حکومت یا ذات کی اغفلنا قلبہ عن ذکرنا ہم نے جس کے دل کو اپنی عبادت سے غافل کر دیا اس کے پیچھے کبھی نہ ولا تو نہ اطاعت کر من اس شخص کی اغفلنا کہ غافل کر دیا ہم نے الب اس کے دل کو ہم ذکرنا ہماری یاد ہماری عبادت ہماری اطاعت ہماری شریعت جس کو یہ یاد نہیں تو اس کا پلہ نہ پکڑ وہ تباہ ہوا ہو اور وہ اپنی خواہش کا ہے مکان امروہ فروتا اور اس کا حال دنیا میں بد بختی کا تین سے دوری کا اس کے پیچھے نہ چل نظر اور زبان سے کہ الحق کو ربکم بھائی صاحب تمہاری دعوت میں بڑا چارم ہوگا کرسی میں بڑا لالچ ہوگا پر میں تو تین والا ہوں الحق کو ربکم میں تو سچی بات کہتا ہوں جو تمہارے رب نے ہے پمن شاہ فل جو من پمن شاہ فل یکفر میری یہ دعوت ہے میرا یہ دین ہے مجھے یہ حکم ہے قرآن یہ کہتا ہے حدیث یہ کہتی ہے محمد ہمیں یہ فرماتا ہے من شاہ فل جو چاہو تو اس کو مان لو پمن شاہ فل یکفر چاہو تو خوش کے جوتے جات لو بھائی جو کفر کرے گا وہ پوچھ کے جوتے ہی چاٹے گا نا میرے بھائیوں ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں اللہ کی قسم حالات بڑے ہی سنگین ہیں ہر طرف پگل بج رہے ہیں ہر طرف مار کے چل رہے ہیں ہر طرف قوتیں ٹکرا رہی ہیں آؤ اپنے ذہنوں کی استقامت کرو قرآن کے مطابق اپنی سوچ اپنا فکر اپنی حمایت اپنی مدد اپنی ترجیحات ڈال دو میں نے کدھر کو جانا ہے یاد رکھو ملک گر رہے ہیں نظام ٹھہ رہے ہیں لکیریں مٹ رہی ہیں اللہ کی قسم جغرافیہ نیا بن رہا ہے جغرافیہ نیا بن رہا یو این او کے بنائے ملک نہیں رہیں گے جہاد کی پھینکی ہوئی لکیریں انشاءاللہ شاء گہری ہوں گی اپنے اندر تبدیلیاں لاؤ یہ طریقہ اچھا نہیں ہے کہ جب دین میں آؤں تو جی میں بڑا پکا جماعت اہل حدیث متبع سنت اور جب میں پیپل پارٹی میں نون میں کاف میں جیم میں دال میں جاؤں تو پھر میں وہی کروں جو امریکہ کے تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا ادھر لاہور کی پرلی جانب جنوبی پنجاب والی جانب میں ہمارا ایک دوست تھا مجھے یاد ہے وہ ہمارے جلسے کروایا کرتا تھا لشکر طیبہ کے جماعت البا کے جلسے سے کروایا کسی نے مجھ سے کہا اس کا باپ دادا پکے اہل حدیث تھے تھا تو بےچارا سفا چاہتی لیکن جب ہم ادھر جاتے اس نے روکنا بڑے جلسے کروانے حتیٰ کے اشتہار چھاپنے چلو ہم بھی دل سے دعا کرتے تھے یا اللہ بندہ تو اچھا ہے اس کو اور دین کی طرف لا ادھر سے امریکہ کم وقت نے گھنٹی بجا دی الیکشنوں کی اب وہ بیچارہ مقامی سیاست کا چسکا یاروں نے دوستوں نے مشورہ دیا تیری پرانی جماعت بھی پیپل پارٹی ہے تو پیپل پارٹی پہ چلا جا چلا گیا پیپل پارٹی کیونکہ اب تو ذہن یہ بنا ہے نا کہ بس ڈھیل ہو یا ڈھیل بس ہو گئی ہے نا جی وہ آئی آئی ہو جلدی جلدی کاف والے باسکٹیں اتار اتار کے کاف کی کالی باسکٹیں اتار کے پیپل پارٹی میں جا رہے ہیں آپ پڑھتے نا ہر روز تو وہ بےچارا بھی چلا گیا ٹکٹ مانگ بن ہے یہ لطیفہ نہیں واقعہ ہے پر بند لطیفہ ہی ہے لیکن عقل والا اس لطیفے سے بڑے اندازے کرتا لاکھوں روپیہ بھی دیا امیر آدمی پیپل پارٹی کو زنانی ٹکٹیں مارتے بیٹھے دبئی میں پہنچے ہوئے یہ ابھی چار پانچ ہفتے کی بات اس کے کسی سیاسی دشمن نے اس کے پرانے تین چار اشتہار سنبھال کے حاصل کر لیے اکٹھے کیے جب ٹکٹوں کی تقسیم ہونے لگی پی پی اس کے ٹکٹ کا فیصلہ کرنے لگی اس ظالم نے جو اس کا دشمن تھا اس نے اٹھا کے وہ پی پی کے سامنے کر دیے یہ تو جماعت الدعبہ اندر سے دیکھو چرچے کرائے ہیں نیچے دعوت اس کی ہے چرچا یہ کرواتا ہے یہ تو اندر سے داڑی اس کی اوپر نہیں ہے پیٹ میں ہے والوں کا آدمی ہے اللہ اللہ واللہ لوگوں نے بتلایا کہتے وہ بیچاری کرسی سے جس کو پنجابی میں کہتے بھائی اٹھی ہے ان کے لیے تو میں جا رہی ہوں مجھے امریکہ بھیج رہا کہ ان کا بندوبست کر اچھا ویسے امریکہ ہے بڑا دنوں ادھر سارے داڑھی والے دو دو تین تین شادیاں کر رہے ہیں آج کل میں کہتا ہوں اللہ کے بندوں کو چھوڑ دو باقیوں کے لیے کچھ اور کام کر لو کہتے ہیں ابھی ذرا جہاد میں تھوڑی رکاوٹ ہے ہم یہ چھوٹا جہاد کریں ادھر داڑھیوں والے زنانیوں کو سنبھالتے جا رہے ہیں ادھر بے وقوف امریکہ داڑھی والوں کے لیے زنانی بھیج رہے دیکھو مت ماری اب کون امریکہ کو سمجھائے یہ ڈھول سپاہی مشرف جن داری والوں جہاد والوں کا پال پیکا نہیں کر سکا کچھ بے ایمان جن کو کندھار کابل کشمیر سے نکال نہیں سکا بلا یہ کچی عقل کی زنانی ان کا کیا کرے تماشا دیکھو اللہ کی قسم ساٹھ سالہ بچہ پاکستانی کیا تماشے کرتا ہے اللہ کہتا ہے اللہ یہ بڑے بڑے پلانر منصوبے لے کے آتے ہیں کہتے ہیں اب اللہ اور اللہ کا دین اور اسلام سب کو پار لگا دیں اللہ کہتا بدو ہے وما ان اللہ انفسہم اللہ کی قسم میں بیٹھ کے سوچتا تھا کہ اچھا داڑھی والوں کا یہ کوکے والی سرکار کیا کرے گی بھائی یورپ میں میڈیا کا ڈرامہ کیا ہے بس بے نظیر جائے گی دہشت گردی ختم کر دے گی انتہا پسندی گھر سے اکھاڑ دے گی مسجدوں کو کلمہ پڑھا دے گی مدرسوں پہ تالا چڑھا دے گی جہاد کی اے الف سال غائب کر دے گی ہندوستان سے جبری ڈال دے گی کشمیر کو حسدا کے لیے انڈیا کو سونپ دے گی پتہ نہیں ہمارا یہ کیا کر دے گی ہم کہتے ہیں انشاءاللہ اپنا ہی کچھ بگاڑے گی تمہارا کب کرے گی عورت صرف تب ہی اپنا کچھ سدھارتی ہے اگر وہ عورت بن کے رہے اور اگر وہ پرائے پتروں کے اندر آ کے پھنس جائے تو وہ اپنا ہی ستیہ ناش کروا دے یہ سیناریو ہے اس وقت یہ تو ہنسی مذاق میں بات چلی گئی نا پر حقیقت کیا ہے پاکستان کو انہوں نے کچی پچ پر کھلایا ہے تم الیکشن لڑو پہلے تمہارے لیے وردی والا بہت ضروری تھا اب ہم یہ فیصلہ دیتے ہیں کہ وردی والا اب نقصان دے ہے اب کوکے والی ضروری ہے اب تم الیکشن لڑو تو ہم سارے بچارے نہر کی ٹھنڈی ریت میں گھوڑیاں بنانے والے الیکشن اچھا انڈیا کیا کر رہا ہے امریکہ کیا کر رہا ہے امریکہ اور انڈیا معاہدے کر رہے ہیں وہ سول ایٹمی ٹیکنالوجی ایک دوسرے کو دے رہے ہیں وہ فوجی مشقیں کر رہے ہیں وہ اسلحے کے انبار جمع کر رہے ہیں وہ مشرف کو ٹھٹ دکھا رہے ہیں کہتے چل چل مقبوضہ ہمارا پکا ہے آزاد دینے کی بات کر کی میز پر اگر کوئی بات کر ہمارا دشمن تیاریوں میں اور ہم بچارے کھیل کھلواڑ واللہ میرا وجدان یہ کہتا ہے اور میرا وجدان میرے جہادی بھائیوں کا بنایا ہوا ہم یہ سمجھتے ہیں انشاءاللہ امریکہ پاکستان پر حملہ نہیں کر سکے گا یہ ان کی دھمکی دھوکہ ہے دھوکہ کس لیے ہوتا ہے اصل چیز کو چھپانے کی واللہ ہے میں نے مجاہدوں سے پوچھا وہ کہتے ہیں جو ہمیں دکھائی دیتا ہے سیناریو کوئی اور ہوگا ڈراما کوئی اور ہے امریکہ کو کابل کندھار کے شیروں نے کسی اور اسلامی ملک پر اور پاکستان جیسے ملک پر حملے کی جرت اور حالت میں نہیں چھوڑا امریکہ حملہ ہندوستان سے کروانا چاہتا خود نہیں کر سکتا اور ہندوستان کے حملے کے لیے حالات ہم نے سازگار بنا ہے اسلام آباد میں بی پی ہوگی جماعتوں کے خلاف پروپیگنڈا ہوگا امریکہ اور دہلی کی پکی یاری کا راز ہلاپا جائے گا ان حالتوں میں ہندوستان سے جائے گا اور میرے بھائیوں قوم کو دھوکے میں رکھا جا رہا ہے اللہ کی قسم پاکستان کے عوام کے ساتھ ملک پاکستان کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے میں ذمہ داری سے کہتا ہوں تمام سیاستدان اور سارے حکمران اس وقت بڑے بدحواس و پریشان جو مداری پنا انہوں نے شروع کیا تھا کہ شاید یوں ٹپاؤ پالیسی پر جان بچ جائے گی اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں نہیں پالیسی تو خراب ہو گئی ہے امریکہ کہتا فوجی صدر کی چھٹی کرو امریکہ کہتا افغانستان پر یا تم نہیں میں اس جاری سے صحیح فائدہ اٹھا جماعت الدعوہ یہ دین رکھتی ہے آؤ مسلمانوں ہندوستان کے بیان دیکھ لو امریکہ کی زبان دیکھ لو پاکستان پر حملے کی دھمکی دیکھ لو اور مکہ اور مدینہ پر حملہ کرنے کے ارادے اور بکواس پڑھ لو دو ہی راستے ہیں یا تم ڈگ ڈگی بجا کے ان کی پچھ پر ناچتے رہو یا اللہ کا نام لے کے قرآن و حدیث پر آ جاؤ اگر تم دوسرے راہ پر آتے ہو تو اللہ یہی کہتا وصبر نفس کا تک میں یا ربا ہوں اللہ کہتا ہو مسلمانوں ان کے ساتھ جڑ جاؤ جو میرے پکے صبح شام میرے سامنے پیش ہو جاؤ میرے دین کے ساتھ مخلف ہو جاؤ کسی اس بدبخت منافق یا کافر کے پیچھے نہ جاؤ اغفلنا قلبہ نہ کل ذکر نہ اب آپ پیارہ سے بتلائیں کیا اسلام آباد کو اللہ کا ذکر آج یاد ہے یہ رنڈیوں زنانیوں وزیرنیوں سفیرنیوں کے اندر عیاش پٹھے سارے کیا ان کو اللہ کا خوف اللہ کا اللہ تعالیٰ کا دین اپنا انجام یاد ہے اللہ کہتا لا تو مت مان اطاعت نہ کر من اس شخص کی اس حکم کی اغفلنا اغفلنا غافل کر دیا ہم نے اس کے دل کو قلبہ اس کے دل کو ہم فکرے نہ ہمارے دل بہت مختصر میں اپنے کلام خراب کلے کے ساتھ آپ کی سما خراشی نہیں چاہتا بہت مختصر دو نقطۂ نظر سامنے رکھتا اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہ تو دے من اہو انا وہ بندہ مسلم اس کی نامان جس کو ہم نے اپنے دین سے رات دی اللہ یہ کہتا ہے اسلام آباد کیا کہتا ہے روادار روشن خیال بردبار اعتدال پسند بین بال بالفاظ دیگر اسلام آباد کہتا ہے صرف امریکہ کی یاری کو پال مسلمان اللہ کا پلو چھوڑ یہ دو نقطۂ نظر ہیں آمنے سامنے رکھو اس کو کوئی ڈر خوف نہ رکھو اپنے سینے میں وقت بہت تھوڑا باقی بچا ہے وقت بہت کم ہے قوم کو دو دو فیصلہ کرنا ہے اغفلنا کل ان انفکر نا اس کی ماننی ہے جو اللہ کے دین سے قابل ہے یا اس کے ساتھ جڑنا ہے جو اللہ کے دین کا ذمہ دار ہے فیصلہ آپ نے نہ کوئی جہاد کتاب کی بات بسرا بغداد کی بات نہیں کر رہا اللہ کی قسم میں تو چاروں صوبوں کے اندر خود پاکستانیوں کے فیصلے سیاسی اور دینی اس کی بات کر رہا ہوں یہ آیت میں نے ڈھونڈ کر اس لیے میں نے کیا ڈھونڈ لی میرے رب نے یہ زبان پر اس لیے جاری کی کہ یہ فیصلے کے دن ہیں ہم فیصلہ کریں ہم نے اپنے آپ کو دو میں گرانا ہے کہ جنت کا حقدار بنانا ہے اور کہ یا اللہ میں ان کے ساتھ تو آ گیا جو تیرا تیرا چاہتے ہیں پر اب میرا کام کام کافی ہو گیا اللہ کہتا نہیں جب ان کے ساتھ آ گیا تو ان کا کام کر وقل اور زبان سے الحق دین اللہ کی طرف اللہ کی توفیق سے نام رکھا گیا انبیاء کا کام ہے دعوت ہم دعوت کے معنی سمجھتے ہی ہمارا نزدیک دعوت کے معنی چرخ مرغ روٹی ٹکی حلوا دعوت قرآن سے دعوت کے معنی کل الحق کو رب گم پمن اللہ کہتا دعوت کا معنی تو جھجک اتار کے حوصلہ پیدا کر کے چوک میں کھڑا ہو کے پر آدموں کے ٹیکس پر اونچا کھول کے دنیا میں کیا میں حق کا دائی ہوں حق اللہ کی طرح ہم نے دعوت میں بھی کہا مولوی صاحب دعوت آپ کی تجارت میری مولوی صاحب دعوت آپ کی سیاست میری ہم نے کہا مولوی صاحب دعوت آپ کی وردی میری چودراہٹ میری ہم نے دعوت سے بھی اللہ کی قسم بانٹ لیا اور مولوی مسکین نے بھی قبول کر لیا کہ اچھا یار جو ملے بول اللہ کی قسم دعوت کے نیچے ہے وزارت عظما دعوت کے نیچے ہے صدارت گبرا دعوت کے نیچے ہے عدالت الیا دعوت کے ماتا میں یہ سارے لفظ ناپ تول کے ذمہ داری سے کہتا ہوں اللہ کی قسم عدالت اولیاء صدارت کبرا وزارت عظما دعوت کے ماتے وزیر اعلی وزیر اعظم صدر قاضی القضاء چیف جسٹس دعوت کے ماتے دعوت سے اجازت لے گا دعوت چھٹی دے گی رخصت دے گی اللہ کی قسم وزیر بولے گا سفیر بولے گا صدر حکم دے گا اگر دعوت اجازت نہیں دے گی تو صدر وزیر اسلام میں کوئی حکم اس واسطے کہ رسالت کی نیابت دعوت نبوت کی نیابت دعوت خلافت کی مصولیت دعوت اللہ کی قسم حکومت عدالت سیاست کی دعوت ہم نے سمجھا کہ وہ محراب میں خالی بلوغ المرام کی چند سطریں پڑھانے والا دعوت کا کسٹوڈین ہے پر دعوت کو یہ شان تب ملتی ہے جب ساٹھ سالہ بچہ نہ ہو ساٹھ سالہ پاکستانی بچہ نہ ہو چالیس سالہ قبر غیرت مند اسلامی متبر شخص تقسیم دنیا کی ہو چکی ہے یورپ سارا ناٹو شاٹو کے سارے چوڑے امریکہ ہندوستان اسرائیل ساری امت کافرہ اور محمدیوں مسلمانوں تمہارے خلاف اب میدان میں آ گئی اب کوئی پردہ کوئی چوری کوئی چھپاؤ باقی نہیں دیکھ لو ساری کافر دنیا دنیا کے سارے کافر ملک افغانستان میں امریکہ کے ساتھ عراق میں امریکہ کے ساتھ کشمیر میں انڈیا کے ساتھ یعنی یروشلم میں اسرائیل کے ساتھ اور مسلمانوں تمہارے ساتھ اللہ کی قسم اگر تم سچے ہو تو رب رحمان ہے اور اگر تم اسلام میں مناسب ہو تو کوئی بھی نہیں تمہارے نہ کافر نہ اللہ صاحب دیتا ہے پر کب جب اخلاص پیش پہ اور یاد رکھو اب اخلاص کے سوا چارہ نہیں ہے دن بہت زیادہ باقی نہیں دیکھ لو تمہارا وہ کلو پہلوان جو کہتا تھا طاقتور طاقتور کرسی اب وہ اسلام آباد میں بیٹھ کے کبھی کہتا دبئی جاتا ہوں بی بی سے کب کب ماروں کبھی کہتا چیف جسٹس سے دوستی لگاؤں کبھی کہتا کابل کے طالبان سے ہی تعلق داری قائم کروں حالات کے نہیں آپ رہے ہیں نا یہ خود امریکہ کہتا ہے حامد کرزئی کو کہتا جرگے میں اگر طالبان نہ آئے تو جرگے کی کوئی حیثیت اللہ اکبر دیکھ لو یہ وہ امریکہ ہے جو تین سے پانچ ہفتے ٹائم فریم لے کر آیا تھا اس گھمنڈ کے ساتھ اس اکڑ کے ساتھ کہ پانچ ہفتے میں سینٹرل ایشیا سے بر صغیر سے اسلام کی دعوت کو مٹا کے طالبان کو نیس و نابود کر کے کچھ پلیز دنیا کا نمبردار بنے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا بلا تکون کلین خرجو من دیارہم بطرن ورعاء الناس اللہ کی قسم ایک ساتھی شہید ہو گیا جب اس بے ایمان نے بڑھ کے لگائی گشت نے وہ میرے پاس آیا اگلے دن کہتا مبارک ہو مبارک ہو میں نے کہا کیا مبارک دے رہا ہے حال تو اتنا خوفناک ہے خبریں کیسی ہیں کہتا میں نے اس کی تقریر سنی مجھے بالکل ابو جہل لگا جب وہ مکے سے نکلا تھا آپ جانتے ہیں نا کہ ابو جہل تو مرنے ہی نکلا تھا کہتا اللہ نے فرمایا لا تکونو نہ ہو جانا کلین من ان لوگوں کے خرجو جو نکلے اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اکڑتے ہوئے دکھاتے ہوئے دنیا کو کہتا سے سے سے اکڑ تکبر نکلا ہے میرے رب نے مجھے یقین دلایا یہ ہو گیا اللہ کی قسم وہ تو شہادت پا گیا پر بس پٹھا ہوتا بچے جوتے مار رہے ہیں وہاں پہ نبادیوں دیو کیا آپ سے عرض کروں ان تین ہفتوں میں تقریباً میں نے تین ہفتوں میں آج اٹھارہواں جنازہ پڑھایا شہید تین ہفتوں کے اندر میرا آج کا یہ چوتھا جلسہ ہے ابھی پانچویں کے لیے گجرا والا میری دوڑ لگی اللہ کی قسم کل شام میر پور میں آخری پانچواں جلسہ تھا اور میرے جسم کی اور میرے دل کی چاہت یہ تھی کہ اگر یہ نظم لمبی کر دے میں دو تین منٹ لیٹ کے راحت ہوں پانچواں جلسہ تھا وہ اور ہر جلسہ کھچا کھچ بھرا ہوا اس سے پچھلے ہفتے میں ڈیرا غازی خان راجن پور جام پور بادل پور لیا بکر ملتان کوٹ اٹو ان سارے علاقوں میں میں گیا اللہ کی قسم کو جو بہت گرم علاقے دوپہر کے وقتوں میں جلتے زہر کا جلتا اثر کا جلسہ اللہ میں تنگ تھا حیران تھا یا اللہ اتنی گرمی میں اتنی تعداد ہمارے گھروں کی حالت کیا ہے جو مجھ سے پہلا پائلٹ تھا نا وہ نماز سے پہلے آپ سے گفتگو کر کے دوڑ لگا لیا میں آج پورے دن میں اپنے اس ساتھی کو ملنا چاہتا تھا اللہ کی قسم ہم جلسوں میں ایسے پہنچے ناروبار سے شروع ہو کے کہ میرا اور اس کا اکٹھا ہونا ہو ہی نہیں سکا وہ ممبر سے اترتا تھا میں ممبر میں بیٹھتا وہ گاڑی میں بیٹھتا اگلا جلسہ وہاں میں جاتا وہ اتر کے مجھے بٹھاتا اس سے اگلے جلسے پر اٹھارہ جنازے اس کے کے کے علاوہ جمعہ جمعہ دن اسلام آباد میں پڑھانے بعد فتح جنگ میں جنازہ شہید کا فتح جنگ مجھے راستے کا بھی نہیں پتا پہلا جلسہ ساتھیوں نے کہا یہاں جہاد کا پہلا جلسہ ہے یہ بات سناؤ وہ بات سناؤ جلسہ جیسا کیسا کیا جنازہ پڑھایا شہید کا باپ اٹھ کے آیا داڑھی بیچارے کے منہ پہ نہیں ہے لمبے سے قد کا خود ملا جفی ڈالی اس کے پیچھے ایک بچہ دوسرا بچہ تیسرا لڑکا تیسرا کوئی غالب نومی سبزی کا ذرا چھوٹا پر لمبے لمبے قد کے میں نے کہا یہ بچے کہتا یہ میں صاحب اس لیے لایا ہوں ایک شہید ہو گیا تین حاضر ہے جس چیز کو چاہو گے مجھے پتا نہیں تھا جہاد کیا ہے میں نہیں جانتا تھا میرا بیٹا کس کام میں ہے کہتا یہ تمہارے جلسوں نے جہاد کے جنازے کی تیاری میں تمہارے بچوں نے جب میں نے بار بار ملاقاتیں ان سے کی کاروباری آدمی میرے ساتھ مل کے وہ اپنی یہ ٹو ڈی نئی کرولا میں بیٹھ کے گیا اللہ کی قسم جہاد ہاتھ پڑ رہا ہے دعوت اٹھ رہی ہے تین کھڑا ہو رہا ہے یہ سارے کے سارے زنانیاں اور یہ زنانیوں کے آج سارے پاگل ہیں اللہ کی قسم جو بش کے پیچھے چلتا ہے بش سب سے بڑا پاگل ہے یہ سارے اس کے پیچھے آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں بش کو پاگل کہتا ہوں تو میں میں کیوں کہتا ہوں بعض دفعہ لوگ اللہ کی قسم یہ میں نہیں کہتا اس کے پیچھے میرے پاس ایک بہت بڑا فیصلہ میں آپ کو وہ بھی سنا تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ جماعت الدعا کی زبان لوگوں کو گالیاں دیتی ہے سعودی عرب سے قسیم سے ایک بہت بڑا قاضی پورے منطقے کا سینئر قاضی ہمارے ہمارے پاس آیا چوری سے نام وام بدل کے بےچارا چھپتا چھپاتا کہتا میں جہاد کو دیکھنے آیا ہوں تم سنا ہے جہاد کرتے ہو قاضی سعودی عرب کا بزرگ سیانی عمر کا تین چار عرب اس کے ساتھ میں واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو ایک دلیل اس کو ہم لے گئے کشمیر سارے محکرات دکھائے پہاڑوں پہ اس نے دیکھا تین دن کے لیے آیا تھا تیرہ چودہ دن سیکھ گیا وہاں کہتا کچھ دن بوڑھی عمر میں میں ان جوانوں کے ساتھ پہاڑوں پر چل لوں شاید اللہ تعالیٰ میرے ان چالوں قدموں کی لاج رکھ کے مجھے بخش آخر میں مریض کے لے آیا میں اس کو مرکز دکھانا تھا سارا مرکز دکھایا جو جانتے ہیں وہ سمجھیں گے گودام کی باری آ گئی گودام دکھانے لے گیا مجاہدوں کے گودام دعوی والوں کے گودام جب چوکیداروں نے گیٹ کھولے گودام کے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے گودام دیے اور آپ بھائیوں نے بھر دیے اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت کر اللہ کی قسم وہ قاضی سیانا میں اس کے ساتھ کھڑا تین چار عرب کھڑے جب اس نے ہمارے چاول مونجی کے گودام گندم کے ڈھیر بوریوں کے ڈھیر چھتوں تک لمبی اونچی چھتے جب اس نے بھرا دیکھا خوراک ساز و سامان چاول گندم مونجی اللہ اکبر اس نے لفظ جہاد نہیں بولا کوئی چیز نہیں بولا ایک اس نے جملہ بولا کہتا واللہ ہے بش ہادا مجنون یہاں دماغ پر ہاتھ رکھ کے کہتا اللہ کی قسم بش تو پاگل ہے میں نے کہا شہر کیا کہا آپ نے کہتا بش پاگل ہے تو کہتا جہاد روک دوں گا مجاہد کو اس کا بھائی روٹی کا لقمہ دیتا رہے گا مجاہد جہاد کرتا رہے گا پوچھ جیسے کتنے پاگل آ کے چلے جائیں گے کوئی جہاد کو روک سکے گا پوچھ کو پاگل کہنا بھی سعودیہ کے بڑے سینئر قاضی کا فیصلہ ہے کہتا ولہ ہے پوچھ ہزار مجنون کہتا یہ تو پاگل ہے مجھے بھی سمجھ نہیں تھی نا جب ہمارا حاجی اشرف یا مسرور یہ مونجیوں کے چاولوں کے طرح اکٹھے کرتے پھرتے ہوتے ہیں میرے نزدیک یہ درمیانے درجے کا کام تھا وہ بہت زیادہ مجھے اس کی سمجھ نہیں تھی اپنی غلطی اللہ کی قسم جب میں نے سینئر قاضی کو دیکھا تو میری اپنی اصلاح ہوئی سبحان اللہ سعودیہ کا عظیم قاضی کیا فیصلہ دیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اگر پیچھے رہنے والا آگے لڑنے والے کو لکما روٹی کا دے گا کمبل کپڑا دے گا لباس مدد دے گا وہ آگے جہاد کرے گا جہاد جاری رہے گا کتنے پش آئیں گے ٹوٹ جائیں گے کتنے موت کو گرے گے کتنے واشنگٹن نیو یارک بہ جائیں گے جہاد قیامت تک چلے گا قیامت تک چلنے کے لیے تھوڑے سامان سے لمبا دم ہوتا ہے نا اللہ کی قسم اس دن سے میرے دل سے دعائیں نکلنے لگی مونجی کے ٹرکوں کے لیے گندم کی بوریوں اور لانے والوں اور آدمی ایک سمجھدار قاضی نے فیصلہ کیا فرمائیں اگلے پروگرام والے منتظر جزاکم اللہ احسن الجزا بہت ساری باتیں ادھوری رہ گئیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کسی دن کے پہلے جلسے میں جب گلا ٹھیک ہو حافظ آباد کی سجی سجائی خوبصورت مسجد میں دوبارہ ہاتھ اللہ اکبر واللہ میرے بھائیوں یہ مدرسے اور مسجدیں قلعے اسلام کے اللہ کی قسم بڑی چیزوں کا پتہ آگے چل کے لگتا ہے آج پش کو جتنی مسجد کی تکلیف ہے جتنی مدرسے کی تکلیف ہے پش کو اتنی مسلمانوں کی اسمبلی پارلیمنٹ سینٹ اور شاید چھاؤنیوں کی بھی اتنی تکلیف نہیں جتنی ہمارے مدرسے کی تکلیف امریکہ کے چوڑے پش کو کیا تھا مدرسے نے تو اسلام کو کھڑا کر دیا پینٹاگون کو ڈھا دیا یہ طالب علموں کے خلاف وہ ظالم کیوں ہے کہتا ہے یونیورسٹی والا تو ہمارا بن جاتا ہے پتلون ادھر سے چڑھا دیتے ہیں داڑھی ادھر سے اتار لیتے ہیں شہر سارا بگاڑ دیتے ہیں آنکھ سے حیا کا سرما چین لیتے ہیں تعزیب و تمدن ساری اتار لیتے ہیں بالکل ٹونڈا بنا کے ہم یونیورسٹی سے نکالتے ہیں پھر وہ ہمارا نوکر ڈپٹی سیکرٹری فیڈرل سیکرٹری ہمارا غلام ہوتا ہے کہتا مدرسے میں تو قرآن پڑھنے والا وہ کہتا لہ الملک کو لاہول خل کو لہ المرو دنیا اللہ کی ورڈ اللہ کی آرڈر اللہ کا ان ہے مدرسے والا تو جھکتا ہی نہیں دیکھ لو پہلے یونیورسٹیاں بنی ہارورڈ کلاسکو برمنگم بوسٹن بنی نا یہ پہلا مدرسہ بنا سپا کا کھڑا میرے نبی یہ پاک کا مدرسہ ان یونیورسٹیوں نے بچے دیے تو پنجاب یونیورسٹی سرحد سندھ گولان بولان یونیورسٹیاں بنی بنی نا یہ ساری ان یونیورسٹیوں سے وہ سیکشن افسر نکلے وہ جج نکلے وہ ڈپٹی کمشنر نکلے اللہ کی قسم وہ فوجی افسر نکلے وہ خزانہ سیاست اقتصاد کے لوگ نکلے جنہوں نے سارا امت محمد کا ملک چوروں کو دیا تین ساری یہیں سے نکلی نا ادھر بنا مدرسہ کا تھڑا آقا نامدار دار کا اس مدرسے سے بھی کلاس نکلی جس نے بدر میں ٹرافی جیتی اوہد میں مار کا جیتا جس نے آزاد میں جزیرت العرب کو جیتا جس نے فتح مکہ میں ساری دنیا کو جیتا اللہ کی قسم یہ مدرسے یہ مسجدیں محمد الرسول اللہ کی اس مدرسہ اور مسجد کی یاد اللہ تعالیٰ کی دعا ہے کہ جو ہم نے کہا سنا اللہ تعالیٰ اس کو سچا ثابت کرے اللہ ہماری امیدوں اور توقعات اور توقلات کو پورا کر دے اللہ اپنے دین کو سر بلند کرے دشمنوں کو سر نگو کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ